یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے کفر کیا اس لیے ان کے اعمال غارت ہو گئے بس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے